اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفو و من قلب اللہ یقشو و من نفس اللہ تشبو و من دعوت اللہ یستجاب لہا رب زدنا علما ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی بہنوں آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں ہم کیا پڑھیں گے آج کچھ ہوں گی بیچ میں ایسی بہنیں جنہوں نے اس خطبے کو پڑھ رکھا ہوگا سیرت کی کلاسز میں اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں فی یہ بہت اہم خطبہ ہے اتنا اہم کہ اس کے کئی نام ہیں حجت الوداع تو ہم کہتے ہیں نا اس کو خطبہ اب دنیا اس کو کہتی ہے charter of freedom charter of humanity charter of equality charter of democracy human charter for ever اور اس کو ایک نام اور بھی دیا جاتا ہے مسلم ورلڈ آرڈر تو جس کتے کے اتنے نام ہیں تو اس میں کچھ تو ایسا ہوگا جس کو ہر بندے نے ایک الگ نام دیا اس پہ تو اس میں اسلام کے انفرادی معاملات بھی آ جاتے ہیں اور اجتماعی بھی اور فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اور سار معاشرے کے تمام اصول و ضوابط اس میں آ گئے اور یہ عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ایسا منشور ہے جو انسانیت کے نام ایڈریس کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کہا انہوں نے کہا یا تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہے ایک قائمی انسانی منشور جو ہے وہ انسانیت کو دے ہاں۔ کر گئے آپ اس کے ذریعے اور اس کو پھر انسانیت تک پہنچانا کس کا کام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہے انسانوں تک پہنچانا میرا اور آپ کا ہی کام ہے سے پہلے کس خطبے کا آغاز کریں میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے میرے دل چاہ رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن پہلے چند لائنیں اس کی دیکھ لیجئے کہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے جب عرفے کا دن تھا نو ذیل حجا تھا میدان عرفات پہ تھے آپ نا تو جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹی قصبہ کو تیار کر کے لانے کا حکم دیا اور اس پر سوار ہو گئے اور سوار ہو کر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور جس میں اہم امور سارے جو تھے وہ بیان کر دیے اب تھوڑا سا ایک بات کو ذہن نشین رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ جب شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اسی بات سے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میرا دل چاہتا ہے آپ سے شیئر کروں کیونکہ عام طور پر خطبات میں ہمیں جو مختلف خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں جمعے کے بھی اور مختلف موقعوں کے بھی اور حجت الوداع کے موقع پر بھی ایک خطبہ نہیں ہے یہ ایک خطبہ تو وہ ہے نا جو آپ نے عرفے کے دن ایڈریس کیا اس کے علاوہ مینا میں قیام کے دوران وقتاً فوقتاً چھوٹے بڑے آپ کے خطبات ہمیں مل رہے ہیں اچھا دیکھیے یہ وہ موقع تھا کہ جب ڈیڑھ لاکھ انسانوں کا صحابہ کا مجمع تھا یہ کون لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں محبت کے سفر میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہوئے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جب آپ سے بات کرتے تھے کہتے تھے فدا ہو ہوا بھی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو میری اور آپ کی طرح زبان سے نہیں کہتے تھے ان کے دل و جان انوالو ہوتے تھے اس جملے میں اور ان لوگوں کے ساتھ جب ایڈریس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا طریقہ بہنوں یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا جیسا ہمارے پاس ہے اب تو الحمد ہم زوم پہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بھی ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ان کی آواز بلند تھی آہنگ بلند تھا تو انہیں کہتے تھے کہ وہ آپ کی بات کو ریپیٹ کرتے تھے اور مختلف جگہوں پر تعینات مقبر تو مختلف جگہ پہ تعینات مختلف افراد کو کر دیا جاتا تھا جو کہ مقبر کہلاتے تھے کہ جہاں تک آواز پہنچی ہے ایک فرد کی تو اس سے آگے پھر دوسرا کھڑا ہوتا تھا اور وہ اسی بات کو دہراتا تھا پھر دو یا تین افراد سے لے کر وہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچتی ہے اور یہ چاروں طرف تعینات ہوتے تھے ٹائم بائی بھی آگے پیچھے بھی مکمل تعینات ہوتے تھے تو اس یہ صورت تھی ڈیڑھ لاکھ کے مجمع کو ایڈریس کرنے کی یہ خود کا ارشاد فرمانے کی کہ آواز ہر ایک تک پہنچی اور بات ہر ایک تک پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نا پہلے سامنے کے رخ رک کر کے بات کرتے تھے پھر دائیں طرف رک کر کے وہی الفاظ دہراتے تھے پھر بائیں طرف رک کر کے بھی دہراتے تھے اور مقبر آگے پھر آپ توقف فرماتے تھے تو رک جاتے تھے کہ مکبر اس بات کو دہرائے اور وہ آگے تک آواز چلی جائے اور اتنا ہاں، نظم و ضبط تو ڈسپلن تھا کہ صحابہ ایسے خاموشی سے سن رہے تھے کہ کوئی پتا بھی کیا کوئی سوئی کتنے گرے تو اس کی بھی آواز آ جائے اتنی خاموشی اور صحابہ تو ویسے ان کا طریقہ یہ تھا نا کہ پرندے سروں پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اس خاموشی سے آپ کی بات کو سنا کر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 آغاز کیا کرتے تھے اپنے خطبے کا اور جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے زماعت ازدی اسلام لانے سے قبل مکہ جب بھی آئے نا تو ان کو لوگوں نے اہل مکہ میں ڈرا دیا کہ دیکھو یہاں ایک شخص ہے اس کا نام محمد ہے آپ پر کروڑوں بار درود و سلام ہو اور وہ ایسی بات کرتا ہے ایسا جادو اس کا کچھ چل جاتا ہے کہ بیٹے کو باپ سے اور باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے اور اس نے خاندانوں میں ڈال رکھی ہے تو اس کی بات نہ سننا یہ پہلے دن تو بچتے رہے کہ مجھے ان کی بات سننی نہیں ہے اس کے بعد کہتے میں نے سوچا کہ میں خود پڑھا لکھا آدمی ہوں جھاڑ پھونک کا علم بھی جانتا ہوں شاعر بھی ہوں اس پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کہتا کیا ہے اگر کچھ غلط بات کہتا ہے تو اس کی تصحیح کر دوں گا اگر اس کو کوئی جن بھوت ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کا علاج کر دوں گا بھی میں تو سمجھدار آدمی ہوں تو زمات کہتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ ارشاد فرمائیے تو آپ نے یہ خطبہ جس طرح ہم تو صلاح کے ساتھ آغاز کرتے تھے اسی طرح یہ الفاظ کہے نا تو اسے زمات کہتے اللہ یہ کلام تو سمندروں کی بلاغت کو پہنچا ہوا ہے اور وہ ایک ہی ملاقات میں آپ انہوں نے آپ سے ریپیٹیڈلی اس کو سنا کہ دوبارہ مجھے سنا دیجیے اور وہ اسی ملاقات میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اٹھ کے آپ کی صحبت سے تو آپ سسن کے خطبے اتنے مؤثر اور اتنے اچھے تھے کہ کوئی دل کی آنکھیں کھول کر سنے تو وہ مسلمان ہو جاتا تھا اور اگر مسلمان دل کی آنکھیں کھول کر ان کو سنیں گے تو ان میں کیا کیا تبدیلی آنی چاہیے اس کو ہم غور کرتے ہیں آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اسٹارٹ آف ہیومینٹی میں کیا ہے یہ مسلم ورلڈ آرڈر ہے کیا یہ کیوں پوری دنیا کے لیے یہ ایک ہی ورلڈ آرڈر ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے ہمیں بتا کر کے میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم تو سنا کے بعد پتلا یوں ارشاد فرمایا کہ کہ لا لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ شریک ایک ہے ہے اس کا سوا کوئی معبود نہیں یعنی ایمانیات درست کر لیں عقیدہ درست کر لیں بنیاد درست کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور یہ خطبہ کب ہوا تھا دس ہجری کو اس کے بعد تقریباً ڈھائی پونے تین مہینے بعد تو پچاس دن بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہ یہ وہ موقع تھا کہ جب عرب پورے کا پورا اسلام کے اندر آ گیا تھا دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا آپ حج یہ ایک ہی حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عرب پورے کا پورا اسلام کے سایہ تلے آ چکا تھا اب بادشاہوں کو دور و نزدیک آپ خطوط لکھ چکے تھے اور دین کی دعوت دور دور تک جا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ کہتے ہیں کہ لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک وعدہ وہ جس کا کوئی شریک نہیں جو اکیلا معبود ہے بادشاہت اس کی ہے مملکت اس اس کی ہے نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا کون سا وعدہ دین کے غالب آنے کا وعدہ انتم العالون ان کنتم مومنین تم ہی غالب رہو گے آپ سلسلم کہا کرتے تھے نا کفار قریش کو کہ ایک کلمہ پڑھ لو سارا عرب تمہارے زیر نگی ہوگا اور اجن تمہیں ٹیکس پے کرے گا اور وہ بڑے حیران ہو کے پوچھے تھے اچھا وہ کلمہ کیا ہے تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو پھر وہ اس کملے کلمے کو پڑھنے پر تیار نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو پڑھ لیا تو میں پورے کا پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا ہر چیز کو اپنی ہر حرکت کو ہر ایک ایک جنبش کو اس کلمے کے مطابق ڈھالنا پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس, اس شہنشاہ کائنات نے اس مال کے عرض و سما نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ یہ دین گیا کون سمجھ سکتا تھا اس وقت نظر آتا تھا لوگوں کو جب تپتی ریت پر لٹائے جاتے تھے جب جلتے کوئلوں پر لٹائے جاتے تھے جب شاب ابھی طالب میں محسوری میں تین تین سال بھوک پر پیاس کاٹی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے دیوانے ہیں پاگل ہیں یہ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور اس وقت مومن کو اللہ کے وعدے پہ یقین تھا نا جتنے مومنین تھے سب کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس نے سچا کر دیا اپنا وعدہ اور اس نے اپنے رسول کی اپنے بندے کی مدد فرمائی اللہ کی نصرت نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا اور آپ وسلم نے اتنی شکر گزاری اللہ کی اختیار کی ان الفاظ میں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل سارے مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا قاتل کی جزیرت العرب میں جتنی قوتیں تھیں ان سب نے کوشش کی نا کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے اور اللہ رب العالمین نے جب اس کی مدد آ جاتی ہے اس کی نصرت آ جاتی ہے تو پھر دین کو غلبے سے کوئی روک نہیں سکتا پھر اسلام کو غلبے سے سرفرازی سے کوئی روک نہیں سکتا ہاں بندہ اخلاص کے ساتھ کلمے کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے اپنے تن من دھل آ, دھن آل منال سب کچھ لگا دے اس کی جد و جہد میں کہ اس کلمے کو ہی غالب کرنا ہے وہ کلمت اللہ ہی الولیا کہ اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہونا چاہیے تو پھر اس کی مدد آ جاتی ہے پھر وہ تن تنہا ساری قوتوں کو زیر کر دیتا ہے وہ سارے مسائل جو ہے ہوا ہو جاتے ہیں ساری مشکلات جو ہے وہ خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور دن جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے تو اس وقت اسلام غالب دین تھا عرب کا زور قوت نافذ تھا اسلام کے احکامات اسلام کا عدالتی نظام اسلام کا معاشرتی نظام اسلام کی ہر شعبہ زندگی میں نافذ تھا اور پوری شان سے جلوہ گر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا یاس لوگو میری بات سنو غور سے سنو لا ارانی لانی میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی جگہ اکٹھے ہو سکیں گے اور غالباً آپ نے یہ بھی کہا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر اب صحابہ کے دلوں پر اس وقت کیا گزری ہوگی کیونکہ وہ سمجھدار لوگ تھے اور وہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے تو ان کو پتہ لگ گیا کہ اب آپ کا وصال قریب ہے اللہ نے مدد فرما دی دین غالب آ گیا ساری قوتوں کو اس نے زیر کر دیا اس کا وعدہ پورا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح اکٹھے نہ ہو سکیں گے تو صحابہ تو پہلے ہی آپ کی بات بہت غور سے سے توجہ سن رہے تھے ڈیڑھ لاکھ کے بچے میں کوئی شور کوئی ہلچل کوئی ہنگامہ کچھ نہیں تھا سکوت چھایا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں اس طرح ہمتن گوشت صحابہ تو ان الفاظ کے بعد تو اور بھی سراپا سماپ ہو گئے آپ سلسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ ایسے اکٹھا نہیں ہو پاؤں گا کیا اے لوگوں اللہ کا ارشاد ہے نہ خلقناک منظک نہ ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا وجہ اللہ تم قبائل مکبائے قبیلوں میں بانٹا جماعتوں میں بانٹا الگ الگ خاندان بنائے کیوں کہ تعارف ہو تاکہ تم پہچانے جا سکو یہ جو تقسیم ہے قبیلوں کی خاندانوں کی قوموں کی جماعتوں کی یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو جائے پتہ لگے کہ تم کون ہو کون کس کی اولاد ہے کون کس خاندان کا ہے اور کون کس قوم کا ہے ان انامت مند اللہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ عزت والا کرامت والا کون ہے تم تمہیں سب سے زیادہ تقوی والا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جو جس کو سب سے زیادہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اس اس کا رب سے ناراض نہ ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی ہی عزت ہے دیکھیے یہ جو آغاز ہے نا ان آیات کا یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے تو ان الفاظ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں ایک مغربی متشرک تھے H G Wells H G Wells تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا انہوں نے الزامات بھی لگائے کیچڑ بھی اچھالا اور آپ کی توہین بھی کی کیس باللہ بہت سی ایسی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں جہاں اس خطبے کو انہوں نے پڑھا اس کو دیکھا اس کو انہوں نے سمجھا تو دیکھیے اس غیر مسلم نے کیسے سمجھا جو مخالفت میں پیش پیش تھا اس نے آپ کے اس خطبے کے ساتھ پورے پورے جملے کوٹ کی اپنی تحریر میں پورے پورے یہ جملے اس نے لکھے ہیں کہ کوئی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں اور پورے پورے جملے لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہیومن فریٹرنیٹی کا یہ جو ہیومن اکوالٹی کا اور ہیومن فریڈم کا جو یہ باز ہے سیرمن ہے یعنی یہ انسانی حریت کا انسانی اخوت کا اور انسانی مساوات کا ایڈریس ہے خطبہ ہے اور وہ لکھتا ہے اس کے بعد کہ بعض تو بہت سے کہے گئے بہت سے سیرمنس دنیا نے سنے بہت سے اس سے پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں بہت کہا گیا اس زمن میں بہت سے تقریریں ہوئی ہیں مباحث سے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کہ ان کے ہاں بھی آپ کو ایسے واز بہت مل جائیں گے یہ جن میں انہوں نے کہا کہ انسان سارے برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور آزاد ہیں کہ حضرت مسیح کی بھی تعلیمات تو یہی تھیں لیکن اس کے باوجود اچی جی گلس کہتا ہے کہ مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ جو قائم کیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ معاشرہ محمد نے قائم کیا آپ پر کروڑوں بار درد سلام ہو وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ صرف باز نہیں تھا یہ صرف سلوگنز نہیں تھے یہ کوئی مذہبی سلوگنز نہیں تھے یہ بھی نہیں تھا ایک حقیقت میں واقع کی شکل دی اس کو محمد نے اور ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت انسانی مساوات انسانی حریت یہ تینوں اقدار جو ہیں وہ بتمال بتمام کمال موجود ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں جو آپ سلسل کی مخالفت میں پیش پیش تھا کہ اس میں قوت انسانی بھی ہے اس میں انسانی آزادی بھی ہے اور انسان کی مساوات بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار درود و سلام ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عزت والا اللہ ہاں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ تقوا والا ہے ہم کس کو عزت دیتے ہیں جو زیادہ مال والا ہے زیادہ خوبصورت ہے جس کا اسٹیٹس زیادہ ہے یا جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں یا ایم این اے ہے ایم پی اے ہے تو وی وی آئی پی موومنٹ بھی ہوتی ہے لیکن خدا گواہ ہے اللہ کے نزدیک وہ ایک چوک میں کسی بغیر پنکھے کے بغیر کسی چیز کے درخت کے سائے میں بیٹھا موچی جو لکمۂ حلال کما رہا ہے وہ اس پرائم منسٹر سے بہتر ہے جو حرام کماتا ہے جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں اور آپ سے صلاح فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے یہ طبقاتی تقسیم جو تھی آپ نے مٹا دی کسی کو کسی پر فضیلت ہی نہیں دی ہاں بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو گناہوں سے بچا لے یہ ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ تقوی وہ چیز ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچا لیتا ہے اور آخرت اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے تو جس کے پاس جتنا تقوی ہے اس کا معیار اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہے اگر یہ انسانیت جو ہے جو آج لہو لہان ہے نا اور طبقات میں تقسیم ہے یہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں یہ ماڈرن سویلائز دنیا کے لوگ ہیں یہ فکر پاورس ہیں پھر یہ گورے ہیں یہ کالے ہیں پھر کالوں کو غلام بنایا ہوا ہے ان کا استحصال ہے ان کے لیے تحریکیں اٹھتی ہیں کبھی منڈیلا کڑے ہوتے ہیں کبھی کوئی اور ابھی تک وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دے کر گئے انسانیت کو یہ مسلم ورلڈ آرڈر ہے اس کو پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں نافذ ہونا ہے یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے آپ دیکھیے آگے دیکھتی چاہیے اس میں حکمانہ شان کتنی ہے اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سارے ہی آدمی جو ہیں جتنے انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہے برتری کسی کو کیسے حاصل ہو سکتی سب تو آدم کی اولاد ہے اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ بٹی سے بنائے گئے یعنی سب کی اصل ایک ہے تو پھر کوئی کیسے کسی پر برتر ہو سکتا ہے کیسے کسی کو فضیلت ہو سکتی ہے کیسے ہم کیوں کسی سے مروب ہوں گے اور آپ سے سر فرماتے ہیں تو برتری کے سارے دعوے خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں دیکھیں یہ حکمران وقت وقت آواز ہے آپ وسلم اس عرب کے مال کے حکمران تھے دین کو نافذ کر چکے تھے صحابہ کی تربیت کر چکے تھے دین پوری شان کے ساتھ جلوہ گرد تھا اور ایک ہاتھ میں وقت جو ہے اپنے تمام اختیارات کے ساتھ تو ہم تر حقبانہ شان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فضیلت و برتری کے دعوے میں نے پیروں تلے رون دیے اور سارے خون اور مال کے مطالبے اور سارے انتقام بھی میں نے رو دیے اپنے پیروں کے نیچے یہ خون اور مال کے مطالبے تو آگے بھی بات آ رہی ہے ہم باعث کو سمجھتے ہیں فضیلت برتری کو دیکھیے جب ہم میرا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فضیلت و برتری کے سارے جھوٹے معیار اپنے پیروں تلے رون دیے اب کیسے میں اس معیار ان معیاروں کو معیار کو اپنی سوسائٹی میں نافذ ہونے دے سکتی ہوں کیسے میں ابھی بھی گورے کو کالے پر فضیلت دے سکتی کیسے میں سو کال بیوٹی کے معیار پہ پورے اترنے والوں کو فضیلت دے سکتی کیسے لائم لائٹ میں آ جانے والے لوگوں کے پیچھے میں دیوانی ہو سکتی ہوں کیسے میں سٹارز جھوٹے سٹارز کے پیچھے بھاگ سکتی ہوں کیسے میں بس کے لیے حاضر جناب اور سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو سکتے اللہ نے کہا پذیر و تو برتری کے سارے دعوے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالے جس چیز کو میرے نبی نے روند دیا ہم اس کو سوسائٹی کا معیار دوبارہ سے کیسے بنا سکتے ہماری سوسائٹی کے معیار کیا ہیں ہم کس چیز پہ دنیا کو پرکھتے ہیں لوگوں کو برتتے ہیں معاملات کو برتتے ہیں کس معیار پر ہاں آپ نے کہا کہ سب زمانہ جاہلیت کے طریقے رون دیے پیروں کے نیچے بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجی کو پانی پلانے کی خدمات اللہ علیہ باقی ہیں یعنی جو چیزیں نہیں رو دی گئی اور اسی طرح باقی رکھی گئی ہیں وہ کیا ہے بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات میری حجرت سے کچھ پہلے مکی دور میں جبکہ کفار کا ظلم و ستم عروج پہ تھا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کعبہ کے اندر جائیں اور پیارے نبی حضرت عثمان بن طلح کو کہتے ہیں یہ اس وقت بھی کلید بردار کعبہ تھی اور آج تک یہ کلید برداری انہی کے خاندان میں چلی آتی ہے آپ نے ان سے چابیاں مانگی تو انہوں نے چابیاں دینے اور دروازہ کھولنے سے انکار کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور وہ وقت آ گیا فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبہ کی چابیاں تھیں اور آپ نے حضرت عثمان کو بلایا آپ نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے وہ آگے آئے تو آپ نے کہا عثمان یہ چابیاں تمہارے حوالے ہیں آج کے بعد جو تم سے یہ چابی لے گا وہ ظالم ہوگا کوئی تم سے لے نہیں سکتا اللہ کہ کوئی ظلم کرے اور وہ چابیاں آج تک حضرت عثمان ہی کے خاندان میں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہیں نسل نسل در کیونکہ خاندان جو تھا یہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور ان کی خدمت بھی کرتا تھا اور کعبے کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اس کی صفائی ستھرائی بھی اور اس کے تالا لگانا اور سب کچھ کرنا اور آج تک یہ کام انہی کے پاس ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے جاہلیت کے تمام چیزیں جو کی ان کو پیروں تلے رون دی اور آپ نے فرمایا لوگوں قریش کے لوگوں اب خاص وہ ڈیڑھ لاکھ کے بچوں میں صرف قریش نہیں تھے اور قریش کو جو کہا جا رہا ہے تو قریش کے کان تو کھڑے ہوئے ہی ہوئے دوسروں کے بھی ہو گئے جو سمجھتے تھے کہ قریش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں آپ سے رہے رشتے داریاں ہیں خون کے رشتے ہیں آپ کا قبیلہ ہے آپ کی برادری ہے یہ یہ تو آپ کی برادری کے لوگ ہیں آپ نے ان کو کہا دیکھو ایسا نہ ہو اللہ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے یعنی نبی سے قرابت داری تمہارے کس کام کی اگر دنیا لاد کر تم آ گئے اور دوسرے لوگ آخرت کا سامان لے کر آ گئے آخرت کا سامان کیا ہے ایمان اور عمل سوال اللہ بار بار کہتے ہیں نا عمل سوالحات اور ہمیں باقیات سوالحات بھی اس نے بتا دی تو ایمان اور عمل سوالے لے کر دوسرے لوگ آئے اور تم دنیا کا بوجھ لگتا ہوا لے آؤ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا فلا سیا اللہ کے ساتھ کچھ بھی تمہارا کام نہیں میں آ سکتا میری پیاری بہنوں بلا شبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافۂ ہیں شافع مزنبین ہیں اور ہمیں بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی شفات کا حقدار بنا دے گا لیکن شفات کا حقدار بننے کے لیے بھی تو کوئی تھوڑی کوشش چاہیے ہوگی اللہ کے نبی تو اپنے قبیلے قبوں کو اپنے کزنس کو اپنے چچا زاد بھائیوں کو اپنی پکیوں کو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو سب کہہ رہے کہ دنیا کا بوجھ گردن پہ لدا ہوا لے کر بات پانا دیکھیے گردن پہ بہت کچھ لدا ہوگا وہ بعض لوگوں کے نا آگے بھی وہ بات آ رہی ہے کہ امانت اور سب خیانت اور ایسی چیزوں کی ایک حدیث میں آپ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو قیامت پہ کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ اس حال میں آئیں گے کہ کسی کی گردن پہ نا ایک گائے بھی نہیں آ رہی ہوگی گائے ڈکرا رہی ہوگی اور وہ مطلب جو گائے کی آواز ہے وہ اس آواز میں آواز دے رہی ہوگی بل بلا ہوگی اس آواز میں وہ کہہ رہی ہوگی میں خیانت کا مال ہوں میں خیانت کا مال ہوں میں خیانت کا مال کسی کے گردن پہ بکری لدی کے رہی ہوگی کہے گی میں خیانت کا مال کسی کے گردن پہ کپڑا لدا ہوگا کہتا ہوگا میں خیانت کا مال کیا وہ گردن پر لاد کر دن کہاں پہنچے گا اس نے خیانت سے حاصل کیا اور ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جس نے بالش بھر بھی کسی کی زمین ہتھیائی ہے اس کو سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اور وہ توق اس کی گردنوں میں ڈلا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی اور حشر کے میدان کی سختیوں میں کوئی اونٹ لاد کے کوئی کپڑا لاد کے کوئی کسی کا گھر لاد کے کوئی گاڑی لاد کے کوئی اور چیز وہاں تو ایک رتی بھر چیز لاد کے نہیں ہم چل پائیں گے اللہ ملا تجل نہ اللہ ملا تجل نہ اللہ مل لوگوں میں شامل نہ کرنا ربی ہمیں لوگوں میں شامل کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فیضیاب ہوں گے آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ سیراب ہوں گے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پانی پلائیں گے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کریں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنانا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا قریش کے لوگوں یا معاشر القریش خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا طبقاتی تقسیم تھی نا ان کے ہاں بھی ہر طاقتور جو تھا وہ عرفہ والا سمجھا جاتا تھا ہر کمزور جو تھا وہ دبا دیا جاتا تھا اور آپ سے سب کہتے ہیں تو خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و بہار کی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیے جھوٹی نقوت کو اللہ نے کیسے ختم کیا کیونکہ اسلام وہ آپ پہ جائیں گی نا تو آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں گی اس ہیومن اکویلٹی کا مظاہرہ انسانی مساوات کا مظاہرہ کیا خوب کہا نا اقبال بندہ صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہ نظارہ کوئی اور نہیں نظر دیکھے گا آپ حاجی دیکھیں گے اور وہاں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانی مساوات چیز کیا ہے ایک غیر مسلم تو ایکس تو وہ مسلمان ہو گئے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے اور حج کرنے گئے تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ میں نے مساوات کا امن مظاہرہ حج کے اجتماع میں مجھے نظر آیا ورنہ میں تو ساری دنیا گھوما تھا مجھے کہیں نظر نہیں آیا یہ مساوات کا مظاہرہ نا شاہوں کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دیتا ہے وہ اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم ڈینگے مارو کہ میری فیملی ایسی ہم تو اس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں میرے باپ دادا ایسے تو ہم تو کچھ پوچھتی رہی ہم تو فیڈ لارڈس تھے اور ہم تو یہ تھے اور ہم تو وہ تھے کسی چیز کی ہمارے پاس گنجائش نہیں چھوڑی اللہ کے نبی نے کہ کسی بھی باپ دادا کے کارناموں پہ ہم فخر کریں اور کوئی سی طبقاتی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نبی وسلم کے پیروں تلے روتی ہوئی چیز کو گلے کا ہار بنا رہے ہیں دیکھیے اسلام نے کیا خوبصورت معیار دیا تھا نا کہ عمر فاروق جو تھے وہ حضرت بکر کو کہا کرتے تھے سید نہ ابو بکر ابو بکر آپ ہمارے سردار ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تھا کہ اپنے وقت کے وہ حکمران تھے جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور وہ ابو بکر کو کیوں تعظیم دے رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا اسلام ہے جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا خاندان غلامہ کی حکومت بھی رہی ہے مسلم تاریخ کو آپ کبھی پڑھیں تو ایسا کسی اور جگہ آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے بہرحال اللہ کہتا ہے کہ کسی طرح فخر و غرور کا کوئی موقع نہیں ہے نہ اللہ کو غرور پسند ہے نہ تکبر پسند ہے اور نہ باپ دادا ہی کے کارناموں پہ تکبر عزتیں ایک دوسرے پر فتن حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس پاہ مبارک دلحجہ کی خاص کر اس شہر میں دیکھیے کتنا مبارک دن تھا وہ کتنا مبارک مہینہ تھا اور وہ غربت والا شہر اور سب حالت احرام میں ہے اور منا ہی کے خطبات خود میں خطبہ کو بھی ملتا ہے جس میں آپ نے کہا کہ لوگوں یہ دن کون اور لوگ خاموش ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مہینہ کون سا ہے اور لوگوں ایک مسلمان کا خون بے شک کعبہ محترم ہے لیکن ایک مسلمان کا خون اور عزت اور آبرو اس دن سے اس مہینے سے دقلا سے بڑھ کر محترم ہے اس طرح کی کئی احادیث آپ کی نظروں سے گزری ہوں اور اب سسرت کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر حرام ہے کسی کی عزت کسی کسی کی کا مال کسی کا خون ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں تو قتل و کے لیے اور خون خرابے اور چوریاں ڈکیتیاں تو سب ختم ہو ہی جائے تو عزت تو بھی تو محفوظ ہو جائے نا لیکن میں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر سوچ لیتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا خون نہیں کیا کبھی کسی کے خون کو حلال نہیں جانا کبھی کسی کا مال نہیں ہتیا لیکن عزتیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں دوسروں کی پامال ہوتی ہیں دوسرے کو علم کی نہیں ہوتا ہم بیٹھ کے حسد کمیٹیاں بنا لیتی ہیں غیبت کمیٹیاں بنا لیتی ہیں اور اس کمیٹیوں میں پھر ہم بیٹھ کے کرتی کیا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کب زبان کے نشتر چلاتی ہیں اور دوسرے کی عزت پہ اور دوسرے کی باتوں کو کسی اس کی غیر موجودگی میں بھی دوسروں کی نظروں میں اس کو دو کوڑی کا کر دیتے ہیں غیبتیں کر کر کے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر قطن حرام کر دیا تھا اور نہ اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے حشر کے دن تمہیں اسی کے سامنے کڑے ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس فرمائے گا وہ پوچھے گا یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا جب اس چیز سے منع کر دیا تھا اور اللہ کے نبی نے تمہیں عمل کر کے دکھا بھی دیا تھا اللہ کے نبی نے جب تمہیں دکھا بھی دیا تھا اللہ حساب سیرا اللہ حساب جس سے ہو گئی اس کا ہوگا کیا حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ یار یہ آسان حساب کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ ہو گئی اس کی خیر نہیں بس آسان حساب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نامہ مال ہاتھ میں دے اور کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا عائشہ جس سے تو ہو گئی اس کی خیر نہیں تو اللہ ہم سے آسان حساب لینا یا اللہ حرام کردہ چیزوں کو ہم کبھی بھی حلال نہ کریں پھر آپ سے وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ پسینے کشت و خون کرنے لگو دیکھیے یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جان و مال اور عزتیں محفوظ کرنے کے طریقے بتائے جانے کے ساری دنیا کے انسانوں کے محفوظ ہو جائیں ایک کسی انسان کے ہاتھوں سے دوسرے کی کسی چیز کو بھی نقصان نہ پہنچے نہ اس کی املاک کو پہنچے نہ اس کی جان کو پہنچے نہ اس کی عزت کو پہنچے اور مومن تو خیر ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اگر محفوظ نہیں رہتے تو اس کا اپنا ایمان بھی چلا جاتا ہے دوسرے کا تو دنیا کا نقصان ہے مومن کا اپنا نقصان ہے کہ اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں یا یہ نہیں رہ کے پیچھے امانت دیکھو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ ہی میں کشت خون کرنے لگو اور اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے امانت تو میں خیانت ہم کہاں کہاں کرتے ہیں دیکھیے یہ تو شاید ہم نہ کریں کہ کوئی ہمارے پاس پیسہ یا زیور یا کوئی امانت رکھوائے تو ہم اس میں خیالت کریں ہم الحمد للہ اس کو واپس پہنچا کر ہی رہیں گے لیکن کسی کی عزت میں دوسری چیزوں میں جو ہم خیالت کرتے ہیں ذمہ داریوں میں خیالت کرتے ہیں بات بھی راز امانت ہوتی ہے کسی کا راز بھی امانت ہوتی ہے کسی محفل کی بات بھی امانت ہوتی ہے ہم اس کے بھی پابند ہیں اور بھی ہم پر بہت سی امانتیں ہیں اللہ کا دین بھی تو امانت ہے نا میرے اور آپ کے پاس اور ہمیں اس کو بھی پہنچانا ہے قرآن بھی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس تو اس کو بھی پہنچانا ہے اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا انداز ہے لوگوں کل مسلم اقل مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے نل مسلمین مسلمین اخوا اب کوئی آقا ہے کوئی غلام ہے کوئی ملازم ہے کوئی کس کوئی ڈرائیور ہے کوئی اس نچلی سطح پہ آپ کی خدمت گزاری کر رہا ہے کوئی مسلمان بھائی آپ کے گھر کی آپ کے ٹوائلٹ کی صفائی کر رہا ہے تو بھی وہ آپ کا بھائی ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اللہ اسی طرح کا بھائی چارہ ہمیں بھی چاہیے آپ سے اصل میں جب مدینہ میں بھائی چارہ قائم کیا تھا تو کیا عالم تھا ہر چیز شیئر کرنی تھی نا بھائیوں کے ساتھ اور ہمارے دل ایسے پھٹے ہوئے کہ ہم سگے بھائی کو نہیں پوچھ پاتے اب ان کا بھائی ہونا نہیں سمجھ سکتی اور ان کے بھائی ہونے کا خیال نہیں رکھتی اور اس کے تقاضے پورے نہیں کرتی اور آپ تو فرماتے ہیں غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگر وہ ایمان لے آئے ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھو اگر وہ ایمان لایا ہے تو بھی اگر نہیں لایا تو بھی ہاں غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو انسانیت انسانوں نے انسانیت پر بڑے ظلم اٹھائے ہیں اب یار آپ مطمئن ہے کہ دور غلامی بیت گیا بے شک غلامی کا دور بیت گیا لیکن ابھی جو اس وقت ہم اپنے سے نچلوں کو پیس دیتے ہیں ان کو غلاموں کی سطح پر رکھتے ہیں اور جو گوری قوموں نے کالی اقوام پر مظالم ڈھائے ہیں اور ہر طاقتور قوم نے چھوٹی قوم پر کمزور قوم پر ظلم ڈھائے اور ان سے سے غلاموں بھی سلوک کیا ہے ان کے وسائل کو سوٹا ہے ان کی چیزوں کو ان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہر چیز پہ اپنا حق سمجھا ہے ہر چیز پہ اپنا حق سمجھا ہے اور ان کو غلاموں کی طرح بنا کر رکھا ہے اور تو اور جو عورتوں کی ٹریڈ ہوتی ہے اور ان سے جو وائٹ سلیوری کرائی جاتی ہے بڑے سے احباب ہیں اور انسانیت کی تاریخ میں بہت سی گھناؤنی چیزیں ہیں جو میں اور آپ گھر میں محفوظ رہنے والی عورتیں جن کو دیکھتی نہیں سمجھتی نہیں ہمارے علم میں نہیں ہوتا اللہ ہمارے مردوں کو سلامت رکھے کہ انہوں نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا کر رکھا ہو اور آپ سے فرماتے دور جالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ہے یعنی یہ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا غلاموں کا خیال نہ رکھنا کشت و خون کرنا امانت کی پابندی نہ کرنا فخر و غرور کرنا اور ایک دوسرے کو اپنے سے کم تر کسی کو سمجھنا یہ سب جالیت کے طریقے اور سب میں نے پیرو تلے رون دیا ہر وہ شخص جو شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے اس کلمے میں کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو پیرو تلے رون دیا وہ ان کو اٹھائے اور اپنے گھروں میں سجا لے اور اپنی سوسائٹی میں سجا لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا اور آپ سے سب فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقاب کل ادب ہیں یعنی گڑے مردے اب نہیں اکھاڑے جائیں گے دیکھیں حاکمانہ شان دیکھیں الفاظ میں کس طرح بول رہی ہے اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک ضابطہ حیات بنا رہی ہے ایک طریقہ سمجھا رہی ہے ان کو بھی کہ کس حاکمیت کے ساتھ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سارے انتقام زمانہ جاہلیت کے کل ادب پہلا انتقام جسے میں قلع قرار دیتا ہوں جسے میں ختم کرتا ہوں میرے اپنے خاندان کے ربیہ دودھ پیتے بچے کا خون اسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا یعنی جاہلیت میں جب بات بات پر قتل و غارت ہو جاتی تھی وہ سارے قوانین ختم کر دیے گئے سارے مقدمات جو تھے وہ اٹھا دیے گئے اور آپ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں اس جاہلیت کے اس خون کو یعنی پچھلے بکھیڑے اب نہیں اٹھائے جائیں گے اب آگے سفر ہوگا روشنی میں ہوگا روشنیوں کا سفر ہے اب اب سرات مستقیم پر ہے اب اس سرات مستقیم پر اسے دنیا کو چلانا ہے دنیا میں اس روشنی کو پھیلانا ہے تو اب پچھلے گڑے مدے جو ہیں وہ ایک حکمران وقت جو ہے وقت کا نبی جو ہے فاطم النبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کے میں نے اپنے پیروں تلے رو دیا اور میں معاف کرتا ہوں وہ سود بھی جس کو میں چھوڑتا ہوں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ہے عباس بن عبد المطلب کا کہ میں نے وہ سود بھی اب ختم کر دیا کہ اب نہ سود کا کاروبار ہوگا اور نہ ناجائز کسی کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس قسم کا کوئی اور کام ہوگا یعنی جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی محفوظ رہے اور وہ سود کے ذریعے بھی نہ جائے اور نہ جان بھی محفوظ رہے اور عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں انفرادی بھی اجتماعی بھی پورے معاشرے کی بھی اور پوری دنیا کا یہ سیٹ اپ جو ہے ایسا ہو جائے آپ سسلم یہی بات ہے یہاں میں سمجھا رہے ہیں لوگوں اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا یعنی اللہ کے قوانین جو ہے مکمل ہو گئے قرآن مکمل ہو گیا اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وسیعت نہ کرے یعنی ہر وارث کے لیے جو اللہ نے حق قرار کر دیا اس کو وہی ملے گا لیکن ذرا یہاں جو آپ نے منع کیا نا کہ وسیعت نہ کرے اس لیے کہ خود سے کچھ اگر کرو گے تقسیم تو کوئی غلطی نہ کر دو لہٰذا اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کرنی پڑتی ہیں کہ جیسے آپ کوئی چیریٹی کا ادارہ چلا رہے ہیں کوئی ہاسپٹل چلا رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کیا سے دیکھ لے گا تو آپ کے کے اس یہی دیکھے تو اس میں حرج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل آپ کسی قسم کی کوئی ہی نہیں کر سکتے اب آگے دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے الولد الفراش بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہے اسی کے نام وہ اس کا کفالت کرے گا وہ اس کو پالے گا کیونکہ اس کے بستر پر وہ پیدا ہوا جس پر کاری ثابت ہو اس کی سزا طرح رابطہ بتا تو اللہ ہی کے ہاں ہوگا اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ یا پتھر بھی پڑ جائیں تو بھی حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا اب دیکھیے ان بچوں کا بھی حق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور محفوظ کر دیا تاریخ کے اور آج میں آپ کے یہ الفاظ سب ہے کہ ان بچے جو اس طرح کے ہیں ان کا مقام جو ہے کچروں کے ڈھیر نہیں ہیں ان کو بھی معاشرے کا بنایا جائے گا ان کی بھی پرورش ہوگی ان کی بھی تعلیم تربیت اور وہ اسی کے لیے آزمائش ہے کہ اسی فرد کو یہ کرنا ہے جو اس کو اپنا نہیں بھی سمجھ رہا کہ وہ اس کے گھر میں پیدا ہوا ہاں، حرام کاری جس نے کی ہے اس کی سزا پکا ہے یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں اگر سوچیں تو بہت سے معاملات جو ہے ہمارے درست ہو جائیں اور اس کے بعد آپ سے فرمایا جو کوئی اپنا نصب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے آئیڈینٹی ہر بچے کا حق ہے نصب محفوظ ہونا چاہیے اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پاپ اگر تو آپ کسی کا نہیں معلوم تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو بھی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں لیکن جس کو معلوم ہے کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے اس کا باپ کون تھا تو اس کا نسل محفوظ ہونا چاہیے اور اس کو اسی سے پکارا جانا چاہیے آواز ہاں کتنا طرح نہیں لوگ تو اپنے خاندان بدل دیتے ہیں اپنے قبیلے بدل دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس قبیلے کی تو کوئی اہمیت نہیں تو ہم کیوں نہ سید ہو جائیں یا کیوں نہ فلاں ہو جائیں یا فلاں میں شمار ہو جائیں اور اپنے ناموں کے ساتھ وہ الفاظ بھی لگا لیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ سب انسان تو ایک برابر ہے تم نصب نہیں بدلو تم کوئی ایسی چینجنگز نہیں کرو جب اللہ کی لانت کے حقدار ہو جائے گا جاؤ گے قرض قابل ادائی ہے قرض کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے کہ قرض قابل ادائی ہے یعنی قرض ضرور واپس کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور اس کے سر پہ قرضہ اور ان کی نیند سو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہید کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا اور یہ چیز صحابہ کو اتنی چبھتی تھی کہ اس سے قبل ہی کہ جنازے سے آپ ادکار کریں صحابہ ذمہ داری لے لیتے تھے کہتے یار اللہ آپ جنازہ پڑھائیے اس کا قرض میرے ذمہ ادا کرتا تو کوئی نہ کوئی صحابی کا قرض ادا کرتے لیکن جس کے ذمہ میں قرضے اس کو خود بھی فکر ہونی چاہیے وہ اپنے وارثوں کے لیے قرضہ چھوڑ کر نہ جائے اور پوری کوشش کرے اس کی ادائیگی کی اور آریتن لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے جو چیز آپ نے مانگ کر تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے لی ہے اس کو واپس کیجیے اور پوری کوشش کیجیے کہ اسی حال میں واپس کریں جس حال میں آپ نے لی اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کھل کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے یہ قانونی معاملات بھی اور بہت کچھ اللہ کے نبی ہمیں سکھاتے جا رہے ہیں کہ کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ بھی اس کو دیجیے اگر نہیں دے سکتے تو اس سے بہتر دے دیجیے یعنی اس سے اچھے انداز میں اس کے لیے دعائیں کیجیے اس کی خیر خواہی کیجیے اس کے اچھا چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال کے بدلے مال ہی دیا جائے اگر سوٹ مل رہا ہے تو اس کے بدلے سوٹ ہی دیا جائے اگر کوئی اور چیز مل رہی ہے تحفے میں تو وہی دی جائے اس نے اپنی جیب کے مطابق آپ کو دیا آپ اپنی جیب دیکھیں گے اور اگر کچھ نہیں بھی کر پاتے تو دعائیں ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں شکر گزاری ہے احساس ہے دوسرے کی قدر ہے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی بدلا ہو جاتا ہے اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے کسی نے ضمانت دی ہے تو وہ اس کو تاوان بھی اس کا بھرنا پڑے گا اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی اور خوشی خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو ہر ایک کی پراپرٹی ہر ایک کا حق ملکیت تقسیم کیا جائے تسلیم کیا جا رہا ہے بھائی کی بھی چیز ہے تو آپ نہیں لے سکتے اس کی اجازت کے بغیر بھائی دے اور وہ بھی ہنسی خوشی راضی ہو تو خود لے سکتے ورنہ ورنہ یہ آپ کی زیادتی تصور ہوگی دوسرے پر چاہے وہ چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے یہاں عورتیں بہت سی عورتیں سب کو نہیں کہہ رہی لیکن بہت سی عورتیں بہت سی غلطیاں کرتی ہیں تو شوہروں سے اجازت دے لینی چاہیے اور پھر وہ جتنی اجازت دے یا جس حد تک دے اتنے ہی صرف کسی کو دینا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اجازت تو ہم تھوڑی لیں اور بہت زیادہ کسی کو نوازتے رہیں تو یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اللہ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عورتوں کے تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان پر واجب ہیں یعنی جس طرح تم ان پر تمہارے حقوق ہیں مردوں کے ہیں اسی طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے ایسا نہیں ہے کہ سارے حقوق ایک کے اور سارے فرائض دوسرے کے ہیں اللہ نے بڑا بیلنس نظام دیا مجھے اور آپ کو اور یہ زندگی کی گاڑی کے جو دوپہیے ہیں تو ان پر بھی بیلنس ہی بوجھ ڈالا ہے رب العالمین نے تو سب کو اپنے اپنے اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا علم بھی ہونا چاہیے اور آپ سے سب فرماتے ہیں عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے یعنی عربی آپ اس کو دیکھیں اگر یہاں پہ میں شو نہیں کر پا رہی کیونکہ ایک پیج مسنگ ہے اس میرے پی ڈی ایف فائل ہے اس میں کہا گیا کہ وہ تمہارے بستروں کو نہ ڈھونڈتے کسی ایسے شخص کے ذریعے جس کو تم پسند نہیں کرتے یعنی اس بستر پہ نہ بلا لیں کسی کو یہ استعارے میں آپ نے بڑی گہری بات کہی ہے کہ وہ لوئل ہو تمہارے ساتھ فشار ہوں اور حیات دامن تھامے رکھیں اور کسی بھی شخص کے لیے وہ جذبات وہ احساسات یا وہ تعلقات کسی کے ساتھ نہ رکھیں جو کہ اس کے اپنے کے کے ساتھ اس ہونے چاہیے کس تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو بھی نہ بلائیں جس کو پسند نہیں کرتے اور کوئی خیالت نہ کرے نہ جذبات میں نہ احساسات میں نہ سوچوں میں کسی بھی طرح کوئی خیانت نہ کریں وہ مقام و مرتبہ جو شوہر کا ہے وہ اسی کو دیں جسمانی بھی فزیکلی بھی ہر طرح سے اور کوئی کام کھلی بے حیائی کیا نہ کرے اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی سزا دو جسمانی سزا دو اور وہ باز آ جائے تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پہناؤ میری بہنوں اس پہ بہت زیادہ عورتیں وومن رائٹس کے علم بردار ہیں وہ بہت شور مچاتی ہے کہ اور کو کیوں اجازت دے دی گئی کہ عورت کو مارے تو دیکھیں یہ ایکسٹریم سچویشن جہاں پہ اللہ کے نبی نے جبکہ بڑے مختصر الفاظ میں آپ خود بند دے رہے ہیں کہ گوزے میں بند کرتے جا رہے ہیں دریاؤں کو یہ دو تین کھلے ڈلے الفاظ میں آپ نے بات رکھی ہے کہ سمجھ آ جائے مردوں کو کہ ہاتھ اٹھانے کا حق انہیں کس وقت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی چیز پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے وقت پہ کھانا نہیں بنا یا کچھ ہو گیا تو ہاتھ اٹھا لے کے ایسا نہیں ہے ہاں اگر وہ بے حیائی کرے اور کھلی بے حیائی ہے کہ تمہاری جگہ وہ کسی دوسرے مرد کو دے ہے تب تمہیں اجازت ہے تب بھی یہ نہیں کہ فوراً سے ہی خاندان کے بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دو اور اس کو گھر سے نکال دو اللہ نے کہا کہ انہیں سمجھاؤ اگر نہیں سمجھتی تو پھر ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو قرآن میں ہمیں ملتی ہے تفصیل اس کی اور اگر وہ اس بیڈ رومز الگ کرنے سے بیڈز الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہے تو تم ان کو مار سکتے ہو یعنی معاملہ گھر ہی میں سلجھا لو کسی بھی طرح سے ہے پیار سے ہے محبت سے ہے سمجھانے بجانے سے ہے بستر الگ کرنے سے اگر سمجھ جائیں اور جو عورت بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھتی تو یقیناً وہ پھر وفادار بھی نہیں وہ نہیں بسنا چاہتی اس کے پاس تو بھی اگر اس کے سدھرنے کی کوئی گنجائش ہے وہ سختی سے مان جاتی ہے تو اس کو اللہ نے مرد کو پھر حق کیا کہ ایسی صورت میں وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر وہ باز آ جائے تو اس کے پاس حق نہیں ہے کہ دوبارہ ہاتھ اٹھائے اب وہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے ہی رہے گا اور آپ سچ سم آگے فرماتے ہیں عورتوں سے بہتر سلوک کرو عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے دیکھئے مرد اس کا ویسے بہت خیال رکھتے ہیں اکثریت مردوں ہم نے دیکھا بڑی بڑی جائیدادیں بھی بیویوں کو بنا دیتے ہیں زیورات بنا کے دے رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے اور جواب میں عورت کیا ریٹرن کرتی ہے اس کو بہرحال اس موضوع میں ہم نہیں چاہیں گے ورنہ بہت سے پینڈورا باکس کھل جائیں گے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتق اللہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اس کا اللہ کا لحاظ رکھو کیونکہ تم نے اللہ ہی کے نام پر تو حاصل کیا رتمہ نکاح نہیں ہوا تھا اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا تبھی تو وہ تمہارے نکاح میں آئی تھی اب اللہ کے نام سے ان کو نکاح میں لے آئے تو وفا کی بجائے جفا نہ کرنے لگ جاؤ حدود نہ توڑنے لگ جاؤ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو لوگوں میری بات سمجھ لو میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا یعنی میں نے تمہیں بات سمجھا دی بات تک پہنچا دی بہنوں یعنی یہ ایسی بات ہے کہ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ تبلیغ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا بھی دیتے ہیں اس کو پریکٹیکلی بھی اسی خطبے میں نا آپ سسل فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے کہ اس پر قائم جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی کتاب کو اگر قائم رکھو گے اس کو قائم کرو گے اپنی زندگیوں میں اس کو قائم کرو گے اپنے گھروں میں اس کو اپنے معاشرے میں معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آئے قرآن کے احکامات پر عمل ہوتے نظر آئے اپنے پوری دنیا میں اس کو قائم کرو اس کو اگر اس کو قائم نہیں کرو گے تو کوئی گمراہ نہ ہو جاؤ یعنی اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں اب ہمیں جتنی گمراہیاں نظر آ رہی اتنی جہالتیں نظر آ رہی معاشرے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لیتے اس کو نافذ نہیں کر رہے اپنے اوپر اس کو قائم نہیں کر رہے نہ اس کو معاشرے میں قائم کیا نہ اپنے گھروں میں کیا نہ اپنی اپنی ذات پر کیا اور جس کسی نے کیا ابھی تو آدھا ادھورا پونا کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا کتاب کیا چیز تھی ہمیں تو ہدایت کے راستہ دکھانے آئی تھی نا ہمیں عزت و سربلندی دینے آئی تھی ہم نے اس کو پک اینڈ چوز کی کتاب بنا دی اللہ کے نبی نے جب کہا ہے کہ اس کو قائم کرو تو قائم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھے پونی کو قائم کرنا ہے کسی حصے کو لے لینا اور کچھ حصہ کتاب پر چھوڑ دینا نہیں اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غرور سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہیں باتوں کے سب بھلا کر دیے گئے کہ دن میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں مومن ایک کسی چیز کو دین سے کم کر دینا یعنی عمل چھوڑ دینا یا ویسے ہی دین سے خارج سمجھ لینا یا سمجھ لینا کہ نہ کمات کماتر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا اب دین کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا روشن خیال ہونا چاہیے اسلام اور ماڈریٹ ہونا چاہیے اسلام تو یہ دین میں کمی کرنا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین جو ہے نے ہمیں دیا ہے وہ مکمل نہیں اب ہمارے ایسے کرنے سے مکمل ہو جائے گا اور ایک دینی معاملات میں غلو ہے کہ کسی کام میں آپ حد سے بڑھ جائیں اور اس میں بھی زیادتی شروع کر دیں جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا اتنا غلو کیا کہ ان کو رب بنا لیا آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہے گی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی یعنی اب مکہ میں یہ شہر اسلام کے زیر نہ آ گیا نا اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو گیا یہ شیطان نے بڑے سمجھائے تھے لوگوں کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا تھا بہت رکاوٹیں کھڑی کی گئی ایمان والوں کے راستے میں اور جب مدینہ کے اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو یہاں سے ان پر حملے کرائے جاتے تھے اور کرتے تھے اور یہاں سے لوگ پھر بھی رکاوٹیں ڈال رہے تھے کہ یہ دین غالب نہ آ جائے لیکن اب مایوس ہو گئے شیطان اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی یہاں لیکن اس کا امکان ہے کہ جن معاملات کو تم کم اہمیت دیتے ہو اس میں کہیں اس کی بات مان لو اور وہ اس پر بھی راضی ہے شیطان کو ہمارا بھی پتا ہے ہمارا بھی پتا ہے شیطان کو کہ ہم کفر کا طلبہ نہیں پڑے گا ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے اب وہ جو کام ہم کر رہے ہیں جتنی دیکھی کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا کم کرا لے گا اس پر بھی راضی ہو خروف سل میں کافا نہ کرو کوئی نہ کوئی ٹانگ بازو دین سے باہر نکال لو کبھی کوئی حکم چھوڑ کے اتنی سی تو بات ہے کبھی کسی حکم کو خلاف کر لیا کوئی بات نہیں تو اتنی سی بات ہے باقی سارے معاملات وہ اس پر بھی راضی ہے اور اتنی سی بات بھی دین و ایمان کو حفاظت نہیں کر سکیں گے آپ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے یا جب اس کو موقع لگے گا اس سے زیادہ میں آپ کو گھسیٹ لے گا اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا دین و ایمان بہت قیمتی چیز ہے شیطان کدکن نہ لگا لے کچھ اچک نہ لے جائے تم حفاظت کرنا اس کی اصحاب کہف کی طرح اگر سب دنیا چھوڑ کے غاروں میں بھی چاپس نہ پڑے تو بھی دین و ایمان کی حفاظت کرتا اور اگر حکمرانی اور سربلندی نصیب ہو جائے ذوالکر کی طرح تو بھی دین و ایمان کی حفاظت کرتا اگر مال کی آزمائش آ جائے تو بھی دینوں ایمان کی حفاظت کرتا اگر ایمان کی آزمائش ہو تو بھی تمہیں شیطان کو دشمن ہی سمجھنا ہے اسے کسی بھی بات پر چھوٹی بات پر بھی راضی نہیں ہونا اس کے اتکنڈوں کو سمجھو لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو مہینے بھر کے روزے رکھو رمضان میں اپنوں مالوں کی زکات خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو اور اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اللہ کے گھر کا حج کرو اپنے اہل عمل کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ اب عبادت تو آپ سمجھتے ہیں نا بندگی بھی ہے اس میں غلامی بھی ہے اس میں پوجا پرستش بھی ہے اس میں عقیدت بھی ہے اس میں عبادت محض مراسم عبودیت نہیں ہے پوری کی پوری زندگی کو عبادت بنانا ہے اور اس میں پانچ وقت کی نماز بھی اور روزے بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ہو یہ سارے کام کیسے کرتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ مارے بندھے نہیں دیکھا دیکھی نہیں خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کے گھر کا حج کرو اور اہل امر کی اطاط کرو یعنی جو لوگ حکمرانی کے منصب پر ہیں جو لوگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قانون کو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ملک کے معاملات کو ملک کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں تمہیں ان کی عطاط کرنی پڑے گی ورنہ بدامنی پھیلے گی معاشرے میں انار کی پھیلے گی معاشرہ صحیح نہیں رہے گا اور کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں صحیح سے نہیں ہو سکے گا تو اہل امر کی بھی اطاط کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آپ سے آگے فرماتے ہیں مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے اب ایک کے بدلے دوسرا نہیں پکڑا جائے گا کہ ایک دوست نہیں ملا بھاگ گیا تو دوسرے کو گرفتار کر لیا نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک مارا ہے تو ہم اس کے دس مار دیں گے اور اگر وہ بھاگ گیا ہے تو باپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو خود جی بھاگا آئے گا یا بیٹے کو پکڑ کے ڈال دو شاید اولاد کی وجہ سے باپ جو ہے وہ بھاگا چلائے گا تو اللہ کے ربی فرماتے ہر شخص اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار کہ اس کو اس کا جو پیلنٹی ہے وہ اسی کو پڑے گی جو سزا ہے وہ اسی کو بھگتنی پڑے گی دوسرا نہیں کر سکتا نہ دوسرے پہ ڈالی چاہے گی سنو فلیو بلے کا شاہد الغائب فلیو بلے کا شاہد الغائب جو لوگ کیا موجود ہیں چاہیے کہ یہ کام اور یہ بات ہے ان کو بتا دے جو یہاں نہیں ہے فلیو بلے کا شاہد الغائب جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دیں جو غیر حاضر ہیں وہ یہ کون ہے یہ اللہ کے نبی نے اس وقت بھی ہمیں یاد رکھا وہاں کہ جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو یعنی جو اس وقت یہ ہم وہ ڈیڑھ لاکھ کے مشورے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ ساری باتیں پہنچائیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ یاد رکھیں زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ عمل کریں اور لوگوں تم میرے بارے میں اللہ کے ہاں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا ادیت بلخ تو وہ نسا تو لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کیا ہاں سوال کیا جائے تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے ادیت تل آتا آپ نے امانت پہنچا دی امانت ادا کر دی دین پہنچا دیا قرآن پہنچا دیا اس پر عمل کر کے دکھا دیا اس کو قائم کر کے دکھا دیا بلفت لفظ اور اپنے رسالت کا حق ادا کر دیا وہ نصحتا اور اپنے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہماری خیر خواہی دین تو ہے ہی خیر خواہی اور دین النسیحا ہر ایک سے خیر خواہی اب دیکھیں اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے بھی کیا کے دن پوچھو گی مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو میں اور آپ کہاں ہوں جب اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا یہ اس وقت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تمہیں اللہ کے نبی نے دی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا جو دین اس نے تم تک پہنچایا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تو یہ سن کر صحابہ نے کیا کہا صحابہ سے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا اللہ ماشد اللہ ماشد اللہ ماشد اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ مشد اللہ اللہ کہ آپ نے لوگوں سے بھی گواہی لی اور صحابہ سے بھی اور اللہ کو اس پر گواہ بنا دیا دیکھیں یہ ذمہ داری کا احساس تھا نا آپ کو کہ آپ نے دنیا میں بھی گواہی لے لی وہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ کچھ قوم نو کی جو حضرت علیہ السلام کی قوم ہے وہ مکر جائے گی قیامت کے دن اور وہ کہے گی ہمارے نبی نے تو ہم نے پہنچایا ہی نہیں کی ہمیں بتایا ہی نہیں تو اس وقت امت مسلمہ ہی گواہی دے گی ان کے لیے بھی حضرت نو علیہ السلام کے لیے بھی اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں صحابہ سے ڈیڑھ لاکھ کے بچپے سے گواہی لی ہے اور اس پر اللہ کو گواہ بنایا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے ہر بات لوگ اس نے متوجہ ہے کہ آپ کا آخری وقت قریب آ گیا شاید اسی موقع پر تو وہ آیت نازل ہو گئی تھی اس آیت پر انشاءاللہ پھر کسی اور نشست پہ بات کریں گے کہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا تھا تو آپ نے لوگوں سے گواہی دے گی اچھا میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو دین تم تک تمہارے نبی نے پہنچا دیا تو تم نے اس کا کیا حال کیا اس وقت کہو گے کیا بولو جب حشر میں پوچھا جائے گا کیا ہم گواہی لے سکتے ہیں یہ کچھ افراد ہمارے حق میں گواہی دیں گے بہنوں ہم ہمارے حرم فورم کے حق میں اتنی سی گواہی ضرور دے دیجیے گا کہ آج ہم نے آپ تک خود بہت پہنچانے کی اپنی سی کوشش کی ہے یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جس کو ساری دنیا میں نافذ ہونا تھا ہم خود اس سے بے بہرا ہے ہم خود اس سے نہیں جانتے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے کیا سمجھاتے ہیں جو ہمیں سمیٹتے ہیں پھر تو دنیا کیسے کیا ہو جائے گی جب یہ مسلم ورلڈ آرڈر نافذ ہو جائے گا اور اس کے کیا سمراٹ ہیں جو ہمیں ملیں گے اور کیسا ایک حسین دنیا جس میں کوئی طبقاتی تقسیم نہیں کوئی وسائل میں خرد برد نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہر ایک دوسرے کا پاسبان ہے ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہے اور اس دنیا کو ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز یہ مسلم ورلڈ آرڈر اگر ہر حاجی سمجھ لے اور سمجھ کے وہاں سے لوٹے عرفات سے اور وہ اس ذمہ داری کو سمجھ دے کہ دین پہ بعد اس کو پہنچانا ہے اللہ کے نبی نے تو کہا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا بلرخت و رسالت تو میں نے رسالت پہنچا دی اور خیر پا کا حق ادا کر دی اور امانت تم تک پہنچا دی اب یہ آگے ناس تک کس نے پہنچانا ہے میرے بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن کار نبوت ابھی باقی ہے اور یہ آپ کے ماننے والوں کو ہی سر انجام اگر لوگ ہر حاجی خطبہ حجت الوداع کو سمجھ کر آئے تو آخری حج فلائٹ جب اپنے ملکوں میں اپنے مقامات پر پہنچے تو دنیا میں انقلاب آ جائے لیکن ہم سمجھتے نہیں ایک ریچول کی طرح ہر کام سے گزر جاتے ہیں اور ہر کام کو دیکھتے بس دیکھ کے اللہ کے مقامات کو اس کے گھر کو آ جاتے آخر الوانا الحمد للہ رب العالمین